حضرت ارفجہ بن شریح اسجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے دیکھا آپ نے فرمایا میرے بعد بہت سے فتنہ و فساد برپا ہوں گے جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے جو بھی ہو اسے قتل کر دو بلا شبہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے اور شیطان اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو جماعت سے جدا ہو وہ اسے لات مار کر ہانکتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار پچیس